حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی عبد مناف تم کسی کو نہ روکو جو اس گھر کا طواف کرے اور نماز پڑھے دن یا رات کے وقت جس وقت میں چاہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو چھیاسی